اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیبیوں اور اولاد سے انکھوں کی ٹینڈک اور ہمیں پر ہزگاروں کا پیشوا بنا